عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جسے قوم لوٹ کا عمل یعنی اغلام بازی کرتے ہوئے پاؤ تو فائل اور مفول یعنی بدفیلی کرنے اور کرانے والے دونوں کو قتل کر دو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھپن یہ حدیث صحیح ہے